ستم گھروں سے لڑیں گے مل کر یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے ستم گھروں سے لڑیں گے مل کر یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے واج پائی کے منہ پہ تھپڑ جڑیں گے مل کر یہ فیصلہ ہے واج پائی کے منہ پہ تھپڑ جڑیں گے مل کر یہ فیصلہ ہے ستم سے لڑیں گے مل کر یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے جہادی تیغوں سے ہندوؤں کے وجود باطل کو چید دیں گے جہادی تیغوں سے ہندوؤں کے وجود باطل کو چید دیں گے وجود باطل کو چید دیں گے دراز و کرگل کی چوٹیوں پہ لڑیں گے چڑھ کر یہ فیصلہ ہے دراز و کرگل کی چوٹیوں پہ لڑیں گے چڑھ کر یہ فیصلہ ہے ستمگروں سے لڑیں گے مل کر یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے کٹا کے سر کو بلند کریں گے جہادی پر چم ہر افق پہ کٹا کے سر کو بلند پرچم ہر ایک افق پہ جہادی پرچم ہر ایک افق پہ پہ ہم لوگوں کو روک دیں گے لوٹا کے جانے یہ فیصلہ ہے پہ ہم لوگوں کو روک دیں گے لوٹا کے جانے یہ فیصلہ ہے ستم سے لڑیں گے مل کر یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے واج پائی کے منہ پہ تڑ جڑیں گے مل کر یہ فیصلہ ہے صدی سے بنایا مقتل زمین مسلم کو ہندوؤں نے یوسف صدی سے بنایا مقتل زمین مسلم کو ہندوؤں نے زمین مسلم کو ہندوؤں نے ان کے ہر ایک شہر کو مقتل بنا کے چھوڑیں گے فیصلہ ہے اب ان کے ہر ایک شہر کو مقتل بنا کے چھوڑیں گے فیصلہ ہے ستم گھروں سے لڑیں گے مل کر یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے شہادتوں کے سفر پہ نکلو بقائے دینی کا معاملہ ہے شہادتوں کے سفر پہ نکلو بقائے دینی کا معاملہ ہے بقائے دینی کا معاملہ ہے لوٹا کے جانے خریدو جنت یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے لوٹا کے جانے خریدو جنت یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے ستمگروں سے لڑیں گے مل کر یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے پائی کے منہ پہ تھپڑ جڑیں گے مل کر یہ فیصلہ ہے قدم قدم پہ محاذ کرگل گل بنے گا اب کے یہ فیصلہ ہے قدم قدم پہ محاذ کرگل گل بنے گا اب کے یہ فیصلہ ہے بنے گا اب کے یہ فیصلہ ہے حق باطل کا کھل کے دنگل یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے باطل کا کھل کے دنگل یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے ستمگروں سے لڑیں گے مل کر یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے اجاڑ جنت نظیر وادی جلائے باغات نعمتوں کے اجاڑ جنت نظیر وادی جلائے باغات نعمتوں کے جلائے باغات نعمتوں کے ساس لیں گے کفر سے اس کا یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے سانس لیں گے کفر سے اس کا یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے ستمگروں سے لڑیں گے مل کر یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے سرزمی پہ ہماری ہی قدم بھی رکھے نہیں گوارا سر زمین پہ ہماری ہندو قدم بھی رکھے نہیں گوارا قدم بھی رکھے نہیں گوارا اب سرحدوں سے بھی آگے بڑھ کر لڑیں گے ہم سب یہ فیصلہ ہے اب سرحدوں سے بھی آگے بڑھ کر لڑیں گے ہم سب یہ فیصلہ ہے ستم گھروں سے لڑیں گے مل کر یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے پائی کے منہ پہ تھپڑ جڑے گے مل کر یہ فیصلہ ہے جہادی تیغوں سے ہندوؤں کے وجود باطل کو چید دیں گے جہادی تیغوں سے ہندوؤں کے وجود باطل کو چید دیں گے وہ وجود باطل کو چھید دیں گے دراس کر گل کی چوٹیوں پہ لڑیں گے چڑھ کر یہ فیصلہ ہے دراس کر گل کی چوٹیوں پہ لڑیں گے چڑھ کر یہ فیصلہ ہے ستم گروں سے لڑیں گے مل کر یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے نصف صدی سے بنایا مقتل زمین مسلم کو ہندوؤں نے نصف صدی سے بنایا مقتل زمین مسلم کو ہندوؤں نے زمین مسلم کو ہندوؤں نے اب ان کے ہر ایک شہر کو مقتل بنا کے چھوڑیں گے فیصلہ ہے اب ان کے ہر ایک شہر کو مقتل بنا کے چھوڑیں گے فیصلہ ہے ستم گروں سے لڑیں گے مل کر یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے شہادتوں کے سفر پہ نکلو بقائے دینی کا معاملہ ہے شہادتوں کے سفر پہ نکلو بقائے دینی کا معاملہ ہے بقائے دینی کا معاملہ ہے لوٹا کے جانے خریدو جنت یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے لوٹا کے جانے خریدو جنت یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے ستم گروں سے لڑیں گے مل کر یہ عزم اپنا یہ فیصلہ ہے باج پائی کے منہ پہ تھپڑ جڑیں گے مل کر یہ فیصلہ ہے ستم گروں سے لڑیں گے مل کر یہ عزم اپنا